رات کس قدر تاریخ تھی کس قدر تاریخ فلسطین میں ہمیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا تھا ہماری مسجد اقسا رو رہی تھی ہمارا کعبہ سلیبیوں کے گھیرے میں تھا ہمارا کشمیر لہو رنگ تھا عراق میں ہم ہی کٹ رہے تھے رات کس قدر تاریخ تھی ایسے میں امت کے افق پر تم طلوع ہوئے سورج چاند ستارے بن کر اے حرم کے بیٹو تم سلامت رہو اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں قیامت رہیں تیرے غازی مجاہد تیرے جانسار ان پہ رب کی عنایت رہے بے شمار کوئی مشرق کی وادی میں لڑتا رہے کوئی مغرب میں بجلی کی صورت گرے ان کی صبح ہے باسعادت رہے ان کی شام رہی نے عبادت رہے ہرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں یہ فلسطین کے پاس باں بن گئے فخر کا بابلالی بن گئے ان کی ہر چال دشمن پہ بھاری رہی بر میں بھی جنگ ان کی جاری رہی ان کو حکمت کے گوہر ودیت رہیں ان کے سب کام تحت شریعت رہیں حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں قیامت رہیں یہ قدامت پسندی کی میں راج ہے ولبلے ان کے سینوں میں جو آج ہیں ان کی ٹھوکر میں افرنگ کے تاج ہیں میری امت امت کی یہ نوجوان لاج ہیں یہ طلب گار راہ ہدایت رہیں رہ روان سبیل شہادت رہیں حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں یا الہی یہ غازی سبک خیز ہوں منزلوں کی طرف اور بھی تیز ہوں ان کی آنکھوں میں حق کے شرارے رہیں برق آسا یہ سب چاند تارے رہیں میری ملت کتاب قیادت رہیں اہل ایماں کے سینوں کی راحت رہیں حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں